ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق جبرائیل علیہ السلام نے آج رات مجھ سے ملاقات کا وعدہ کیا تھا مگر ملاقات کو نہ آئے مجھے خیال آیا کہ ہمارے چارپائی کے نیچے کتے کا بلہ موجود ہے کہیں یہی معنی نہ ہوا ہو تو اس کے نکالنے کا حکم دیا پھر اپنے پانی لیا اور اپنے ہاتھ سے اس جگہ چھڑک دیا پھر جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا بے شک ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو یا تصویر ہو پھر صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا حتیٰ کہ اب چھوٹے باہوں کے کتوں کو بھی مارنے کا حکم دیتے تھے البتہ بڑے باہوں کے کتوں کو چھوڑ دیتے تھے سننے ابو تابوت حدیث نمبر چار ہزار ایک سو ستاون